بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النساء آیت سولہ والذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ الرحیم اگر دو مرد آپس میں بدکاری کریں یا مرد اور عورت زنا کریں تو انہیں سزا دو اس کے بعد اگر وہ بدکاری سے توبہ کر لیں اور آئندہ کو اپنے اعمال کی درستی کر لیں تو اب ان کے پیچھے نہ پڑو اور انہیں تانے دے کر نہ ستاؤ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا اور ان پر مہربانی فرمانے والا ہے ان اللہ کا نتواب برحیم